ابو بکرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز سے بچا لیا جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا جب کسرا ہلاک ہو گیا تو آپ نے پوچھا ان لوگوں نے کسے خلیفہ بنایا ہے صحابہ نے کہا اس کی لڑکی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو اپنا حاکم بنایا جب عائشہ رضی اللہ عنہ آئیں یعنی بصرے کی طرف تو اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو باسٹھ یہ حدیث صحیح ہے